جی جی اب دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہوا یہ اصل میں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں مختدی آ جاتے تو حضرت رضی اللہ عنہ جا کر حضور سے عرض کرتے حضور کرم فرمائیے نمازی آ گئے اب جب ساری چیزیں ٹائم سے نتھی کر دی گئیں ملا دی گئیں تو علماء کو چاہیے اور خطبہ کو چاہیے کہ دو چار منٹ تو ٹھیک ہے ہم سے بھی ہو جاتی ہے غلطی حالانکہ ہمارے یہاں سارے دفتر والے لوگ نماز پڑھتے معذرت بھی ہم کر لیتے کسی بات کی تکمیل کے لیے دو چار پانچ منٹ ادھر ادھر اگر ہو جائے یہ تو معاف کر دیا جائے کہ پندرہ بیس منٹ اگر لیٹ ہو جائے اس سے لوگوں کا سارا نظم جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے تو اس لیے امام صاحب سے پیار محبت سے سمجھا دیا جائے کہ بھائی آپ وقت کی پابندی کریں مسئلہ ہمارے یہاں میمن مز میں جمعہ پڑھاتا ہوں دفتری لوگ جب آتے ہیں ان کو ملتا ہی ایک گھنٹہ اسی میں وضو کریں اسی میں استنجا کریں اسی میں کھانا کھائیں اسی میں جمعہ پڑھیں اور پھر دفتر جائیں یہ شکایت آپ کی صحیح ہے کہ جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم کے مطابق جو ہے وہ نماز ہونی چاہیے